حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز دو رکت پڑھائی اور سلام پھیر دیا اس کے بعد آپ مسجد کے آگے کے حصے یعنی دالان میں ایک لکڑی پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا حاضرین میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے مگر آپ کے دبدبے کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے اور جلد باز لوگ مسجد سے باہر نکل گئے آپس میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ شاید نماز میں رکعات کم ہو گئی ہیں اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز چار کے بجائے صرف دو ہی رکعات پڑھائی ہیں حاضرین میں ایک صحابی تھے جنہیں آپ ذلیدین لمبے ہاتھوں والا کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی نماز کی رکعات کم ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعات کم ہوئی ہیں صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے ہیں چنانچہ آپ نے یاد کر کے فرمایا کہ ذلیدین نے صحیح کہا ہے پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعات اور پڑھائیں پھر سلام پھیرا اور تکبیر کہہ کر سجدہ صحب میں گئے نماز کے سجدے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہہ کر پھر سجدے میں گئے پہلے سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبا پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار اکاون